تم فرماؤ اے میری قوم تم اپن جگہ پر کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے اہرت کا گھر بے شک ظلم فلانا پاتے